کا کوئی بھی شریک نہیں ہے وہ بزالی کا عمر تو اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ انا المسلمین اور میں سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنے والا ہوں میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں عید الاضحیٰ یا عید قربان کی آمد آمد ہے یہ کیا چیز ہے کیا عمل ہے ہمارے لیے اس میں کیا تعلیم ہے ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ وہ بعض اہم سوالات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ العزیز اللہ آج کی اس نشست میں سمجھنے کی کوشش کریں گے میں اس حوالے سے مین دو باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا نمبر ایک یہ جو مبارک ایام گزر رہے ہیں ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور دوسری بات ہوگی قربانی اس کا حکم کیا ہے معنی مفہوم کیا ہے اہمیت کیا ہے اور اس کے بعض چند اہم مسائل تو پہلی بات یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ بہت ہی فضیلت والے ایام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی راتوں کی قسم قرآن پاک میں اٹھائی ہے سورت الفجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولیال عشر مجھے دس راتوں کی قسم اور آگے چل کے آپ پڑھیں گے چار قسمیں اللہ نے یہاں پر اٹھائی ہیں والفجر ولیال عشر و شف فجر کی قسم دس راتوں کی قسم اور اسی طرح سے جفت اور تاق کی قسم اگلی آیت کے بعد اللہ نے کہا ہے حلفی غالی کا قسم الدی ہجر کیا عقل والوں کے لیے اتنی قسمیں کافی ہیں عقل مند لوگ کیا ان کو اتنی قسمیں کافی ہیں ان کے لیے یقین آ جائے گا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی قسم اٹھائے بغیر بھی کوئی بات کہہ دے تو وہ تو اللہ کی بات ہے اس میں عقل والے کو مسلمان کو ذی شعور کو یقین کیوں نہیں آئے گا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ تو اللہ نے جو دس راتوں کی قسم اٹھائی یہ دس راتیں کون سی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم علمہ القرآن یا اللہ قرآن نازل مجھ پہ ہوا ہے اور اس کا علم میرے عبداللہ کو عطا کر دے اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک تھی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس امت میں ہبر الامہ کے لقب سے مشہور ہو گئے ساری امت کے عالم اور مفسر قرآن تھے قرآن کی تفسیر اکثر و بیشتر آپ کو انہی سے ملے گی وہ فرماتے ہیں دس راتوں سے مراد ہیں ذیل حجا کے پہلے اشرے کی راتیں یعنی ذیل حجا کا مہینہ ہے اس کے جو پہلے دس دن ہیں نا اس کی راتیں مراد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی قسم اٹھائی ہے تو ان کی تعظیم اور عظمت بیان کرنا مقصود ہے ایک دلیل میں حدیث پاک سے دیتا ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو ایام ہیں ذلحج کے پہلے دس ایام آپ نے ارشاد فرمایا احب اللہ فیہن ان دنوں میں بندہ جو عمل بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہوتا ہے اور بعض حدیث میں افضل یعنی سب سے افضل وہ عمل ہوتا ہے عام دنوں میں ایک بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور وہی عمل وہ بندہ ان دنوں میں کرے عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کا اجر و ثواب اس کو زیادہ ملے گا اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رکھا ہے کہ اسلام میں سب سے اونچا چوٹی کا عمل کون سا ہے سب سے زیادہ ثواب کا عمل کون سا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی کا ذکر کر دیا عرض کی یعنی جی، ولل جہاد فی سبیل اللہ عام دنوں میں ایک بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے کیا اس کا اجر بھی ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے نیچے ہوگا آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ ہاں عام دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ اس کا عمل بھی اس کا اجر بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے اجر سے کم ہوگا اللہ رجل خارج بنفس ہی ومال فلم یرجع من ذلك بشيء مگر وہ آدمی جو بذات خود برف سے نفیس نکلا اپنا مال بھی لے کے چلا اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دی مال بھی قربان کر دیا اس آدمی کے اجر کو تو کوئی بھی نہیں پا سکتا تو اس حدیث نے ہمارے سامنے اس بات کو واضح کیا ان ایام میں ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے نیک عمل اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عام دنوں کے عمل سے زیادہ رکھتا ہے پھر اسی طرح میرے عزیزو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی وہ فرماتے ہیں ان دس دنوں کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کو جمع کر دیا ہے قلبی عبادات مالی عبادات زبانی عبادات پھر بطور مثال ذکر کیا نماز روزہ نفلی اسی طرح صدقہ و خیرات حج عمرہ بہت ساری عبادات ان دس دنوں میں جمع ہو گئی ہیں اب آپ دیکھیں پورے سال میں آپ حج نہیں کر سکتے حج کے یہ ایام ہیں تو ان کی بدولت اللہ تعالی نے ان دنوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے لہذا ان دنوں میں ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالی کے ہاں بہت ہی زیادہ ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارا لگتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اور دوسری بات کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کون سے اعمال ہیں جو ان دنوں میں بجا لائیں نمبر ایک یکم ذی الحج سے نو ذی الحج تک اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نو کے نو اور اگر ہمت نہ ہو تو جتنے ہو سکیں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے سنن نبی داود میں حدیث ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یسوم من ذلحجا کے پہلے جو نو دن ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کے نو روزے رکھا کرتے تھے ان دنوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں نا عام دنوں میں آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں سال بھر میں تو اس روزے کی نسبت اس روزے کا اجر بہت زیادہ ہے میں نے دو آپ کو حدیث احب الاعمال دوسری روایت کے الفاظ ہیں افضل الاعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بھی ہے یہ عمل اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ فضیلت والا بھی ہے تو آپ نفلی روزے رکھیں اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں سارے جہان والوں کے لیے رحمت لیکن اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے رحیمن بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ خاص طور پر رحمت ہے تو کتنی بڑی رحمت ہے اس کی ایک مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساما جس بندے نے روزہ رکھا کتنے روزے یومن صرف ایک دن کیوں رکھا ابتغاء وجہ اللہ کہ یہ روزہ رکھ رہا ہوں میرے اس روزے سے اللہ راضی ہو جائے میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے کہ میرا بندہ میری خاطر بھوکا رہا میری خاطر پیاسا رہا میری خاطر دن بھر گناہوں سے بچتا رہا کہ میرا روزہ ہے تو ایک روزہ جو بندہ رکھتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ خمسینہ الف سنت من النار او کما قال علیہ والسلام آپ نے فرمایا اللہ تعالی اس کو کم از کم سنہ جہنم کی آگ سے پانچ سو سال دور کر دیتا ہے اتنا فاصلہ اس روزہ دار کے اور جہنم کے درمیان میں پڑ جاتا ہے تو اگر ہم نو کے نو روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں یا چلیں پانچ رکھ لیں سات رکھ لیں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک عمل تو یہ ہے اور اسی سے متعلق عمل ہے نو ذی الحج کا روزہ نو ذی الحج کا روزہ اس روزے کی بڑی اہمیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة الماضیتا والباقیہ مجھے اللہ پر یقین ہے جو شخص یہ ایک روزہ رکھے گا نو ذی الحج کا اس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں عرفہ کے دن چونکہ عرفہ نوزل حج الحج کو ہے اور نوزل حج کو حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے تو دنیا میں جہاں بھی نوزل حج الحج ہو نوزل حج الحج کو جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ اس کی زندگی کے ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آنے والے کے گناہوں کو معاف کر دے گا ایک روزہ رکھنا ہے صرف ایک اور کتنے گناہوں کی معافی ہے دو سال کے گناہوں کی کتنا گولڈن چانس ہے ہمارے لیے یہ انشاءاللہ آ رہا ہے نیکسٹ جو سنڈے ہوگا یعنی اتوار وہ ہمارا نوزل حج بنتا ہے تو ہم سب نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ یہ اعمال ہم بجا لیں دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے عمل ہیں روزہ رکھنے کی عادت ویسے ہی پڑی ہوئی رمضان مبارک ہم نے گزارا ہے اب بھی دل چاہتا ہے آپ روزہ رکھ کے دیکھیں کتنا سرور ملتا ہے تو انشاءاللہ نو ذی الحج کا روزہ ہم رکھ کر اللہ تعالی سے ہم بھی یقین رکھیں گے ہمارا پیارا اللہ ہمارے پیارے نبی وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے دو سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس کے بعد میرے عزیز دوسرا عمل ہمارے پیارے نبی وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدِ یہ جو معلوم دن ہے نا یہ دس دن ان میں تم نے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے کسرت سے الحمد پڑھنا ہے اور کثرت سے اللہ اکبر پڑھنا ہے ہم جن کو کہتے ہیں تکبیرات قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حج کا ذکر کرتے ہوئے اور ان معلوم دنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورت الحج میں معلومات اللہ کے بندوں کو چاہیے ان معلوم دنوں میں اللہ تعالی کا ذکر کریں اور معلوم دن کون سے ہیں میں پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کروں گا جو مفسر قرآن ہے سورت الحج کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ بھی اور ان کے علاوہ امام اکرما امام مجاہد یہ تمام کے تمام مفسرین ہیں فرماتے ہیں اس سے مراد ہیں ذی کے پہلے دس دن تو دوسرا کام ہمیں کیا مل گیا ہم نے بکثرت لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے دوسرے لفظوں میں آپ ہم نے تکبیرات پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور آپ دیکھیے آپ تصور کیجئے کیسا خوبصورت ربط ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سعادت دیتا ہے بیت اللہ کے حج کے لیے جاتے ہیں آج کل جا رہے ہیں پہنچ رہے ہیں بیت اللہ میں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں رونقیں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر حاجی کیا کر رہے ہیں احرام پہنا ہوا ہے تلویہ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک لا شریک لک ادھر وہ یہ پڑھ رہے ہیں اور ادھر دنیا بھر کے مسلمان کیا پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیرات پڑھیں گویا کہ ایک مرتبہ یہ ذلحج کے کے ایام میں پوری زمین اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گونج اٹھے تو ان ایام کے اندر ہم نے دوسرا عمل جو کرنا ہے بکثرت اللہ کا ذکر کرنا ہے ہماری حالت اس سے بہت مختلف ہے میرے عزیز و یاد رکھیے ہم اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالتے ہیں یہ یا تو ہمارے حق میں جا رہے ہیں یہ ہمارے مخالف جا رہے ہیں ہم تو ویسے کہہ دیتے ہیں میں نے تو ویسے بات کی تھی میں نے تو مزاق کیا تھا مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا میری بات کا اتنا خطرناک نتیجہ نکل آئے گا یہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں ہمارے پیارے نبی بھی نے فرمایا انجو يتكلم وا بندہ اپنی زبان سے صرف ایک جملہ بولتا ہے لمبی باتیں نہیں گھنٹہ دو گھنٹے نہیں صرف ایک جملہ چند سیکنڈ کا یبتغی بہا وجہ اللہ لیکن وہ چاہتا ہے میرے اس ایک جملے سے اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو کر اللہ خوش ہو کر وجبت لہ الجنہ اللہ اس کے جنت واجب کر دیتا ہے صرف ایک جملہ اور فرمایا اللَّهِ ایک جملہ بندہ اپنی زبان سے بولتا ہے ایک بول لیکن اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایک جملے کی وجہ سے اللہ اس آدمی کو جہنم میں پانچ سو سال کی مسافر تک نیچے گرا دیتا ہے تو اس لیے ہمیں ان ایام میں دیکھیں نا عام دنوں میں ہم اللہ کا ذکر کریں گے اس کا ثواب اتنا نہیں جتنا ان دنوں کے ذکر اذکار کا ثواب ہوگا تو ہم ان دنوں میں بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اپنی زبانوں کو پاک کریں جھوٹ سے بچائیں غیبت سے بچائیں چگلی سے بچائیں گانوں سے بچائیں گالی سے بچائیں کسی کو تکلیف دینے سے بچائیں ہماری زبان کے اوپر ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور یاد رکھیں اللہ بکر اللہ تطمئن القلوب جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے ایمان بھی بڑھے گا اور دلوں کو اطمینان بھی ملے گا تو دوسرا عمل یہ ہے تیسرا عمل وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں آپ نے فرمایا اذا رأيتم حلال دلحجا وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِيَا فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ أَظْفَارِهِ وَأَشْعَارِهِ شَيْئَا جب تم میں سے کوئی ذلحجہ کا چاند دیکھ لے اعلان ہو جائے ج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا تم میں سے جس کا ارادہ ہو کہ اس نے قربانی کرنی ہے تو اب وہ اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے اور نہ ہی اپنے جسم کے بالوں کو اکھیڑے یا کاٹے یعنی آپ نے بغلوں کے بال اسی طرح سے زیر ناف بال اس طرح مونچوں کے بال سر کے بال ان کی حجامت وغیرہ نہیں کرنی بس اوقات بندے کو عادت بڑی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں جسم کا بال آ جاتا ہے وہ اس کو کھینچ دیتا ہے یہ بھی نہیں کرنا ناخن ان کو نہیں کاٹنا آپ آپ نے جس دن قربانی کر لیں گے اس دن آپ نے قربانی کرنے کے بعد یعنی دس ذلحج کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کر لینے کے بعد پھر آپ نے اپنے جسم کے ان بالوں کی اور ناخنوں کی صفائی کرنی ہے یہ تعلیم ہے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ رکھتے ہیں قربانی کا اور میں اس کے ساتھ چھوٹی سی بات اور بھی کر دوں جو کہ بہت بڑی بات ہے وہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے داڑھی کے متعلق داڑھی کے متعلق تو ہمارے پیارے نبی اسلم کا مستقل طور پر فرمان ہے اس کی پابندی صرف یہ دس دنوں میں نہیں ہے مکمل زندگی کرنی ہے ہمارے پیارے نبی اسلم کی اپنی بھی داڑھی مبارک تھی کثیف اللہیہ لمبی گھنی داڑھی تھی سینہ مبارک ڈھانپا ہوا تھا تو یہ جی، نبی جی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے تو میرے عزیزو یہ ہے تیسرا عمل ہاں بعض لوگ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہمت نہیں ہوتی ان کے پاس مالی طور پر اتنی طاقت نہیں ہے تو ان کے لیے اہل علم کی بات ہے کہ وہ بھی اس سنت پر عمل کر لیں وہ بھی اس سنت پر عمل کر لیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس سنت پر عمل کرنے کی بدولت قربانی کا اجر عطا کر دے گا آسانیاں ہیں نا امت کے لیے آسانیاں دے دی گئی ایک بندہ بیچارہ نہیں کر سکتا تو کیا وہ اس اجر سے محروم رہ جائے گا نہیں وہ یہ عمل تو کر سکتا ہے نا ناخن نہ کاٹے جسم کے بالوں کی صفائی نہ کرے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے اجر لے لے اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک گھر میں ایک ہی کفیل ہے مثلا بزرگ ہیں بڑے آدمی ہیں والد صاحب ہیں پورے گھرانے کے کفیل ہیں قربانی انہوں نے کرنی ہے لیکن کرنی اپنے سارے گھرانے کی طرف سے ہے تو اس سنت پر صرف وہ گھر کا کفیل بزرگ ہی عمل نہیں کرے گا بلکہ تمام افراد خانہ اس پر عمل کریں گے کیونکہ قربانی سب کی طرف سے ایک کی طرف سے نہیں ہے تو جس کی طرف سے قربانی ہو اس نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے کہ نہ تو اپنے ناخن کاٹے ہاتھوں اور پاؤں کے اور نہ ہی اپنے جسم کے بالوں کی صفائی کرے اسی طرح میرے عزیز و دیگر نیک اعمال بھی ہیں مثال کے طور پر صدقہ و خیرات ہے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں آپ نماز کی پابندی کریں عام دنوں میں نماز چھوٹ جاتی ہے ان دنوں میں کوشش کریں نماز نہ چھوٹے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے باجماعت نہیں پڑھ پاتے آپ باجمات نماز ادا کریں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے میں دو باتیں اس حوالے سے مختصراً عرض کرتا ہوں ایک بات تو یہ ہے نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا من ترکا کا واحدن متعمدن جو بندہ صرف ایک نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر زیادہ نہیں صرف ایک نماز سارا مرتدن وہ مرتد ہو جاتا ہے دیکھیں نا عذر ہے آپ سو گئے ہیں شریعت نے کتنی آسانی دی ہے سو گئے ہیں آپ جب اٹھیں گے آپ نماز پڑھ لیں آپ بھول گئے ہیں آپ کو جب یاد ہے آپ نماز پڑھ لیں آپ اگر کھڑے ہو کے نہیں بڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں لیٹ کے بڑھ لیں سفر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آدھی نماز کر دی کتنی اس میں گنجائش دے دی لیکن چھٹی کہیں نہیں دی اس لیے نبی کریم کا یہ فرمان ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں کرتا میرے پیارے بھائیوں آئیے ہم اپنے ساتھ ہمدردی کریں ہم اتنی محنت کریں اتنی کوشش کریں اتنا مال خرچ کریں اور اپنے جسم کو تھکائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں ہمارے پیارے نبی کی تو بات نا اللہ کے نبی اسلم کو اللہ نے وہ اتھارٹی دی ہے جو فرما دیا بس شاہی فرمان ہے دنیا کے حکمرانوں کے فرامین تو بدل سکتے ہیں میں عرض کروں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا لیکن ہمارے پیارے نبی اسلم کی بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا اب سن لیجیے دوسری بات ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جو بندہ روزانہ فرض کے علاوہ بارہ رکعت صرف ادا کر لے فرضوں کے ساتھ صرف بارہ رکتیں الفجر فجر کے فرضوں کے ساتھ دو رکھتے چھ رکھتے زہر کے فرضوں کے ساتھ دو رکعتیں مغرب کے فرضوں کے ساتھ اور دو رکعتیں عشاء کے فرضوں کے ساتھ بس یہ بارہ کر لے زیادہ اللہ توفیق دے زیادہ پڑھ لیں لیکن بارہ کی پابندی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ جس دن وہ یہ پڑھے گا نا بارہ رکھتے فرضوں کے علاوہ اللہ جنت میں اس کا محل بنا دے گا جنت میں ہم بھاگتے ہیں ڈیفینس میں گلبرگ میں فلاں جگہ فلاں جگہ ہمارا جناب بہت عالی شان گھر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ جنت میں بنا رہا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کے نبی وسلم کا وعدہ بالکل سچا ہے تو اس لیے نماز کی پابندی صدقہ و خیرات نفل نوافل قرآن پاک کی تلاوت یہ وہ بعض اعمال ہیں جن کی ہم سب کو کوشش ان ایام کے اندر کرنی چاہیے دوسری بات ہے قربانی کا عمل قربانی کا معنی ہے قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کسی چیز کو قربان کر دیتے ہیں آپ کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے کیوں اس لیے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے قرآن پاک میں قربا قربان اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی یعنی قربانی کا لفظ قرب سے ہے قریب ہونا کسی کے اب قریب ہونے کے لیے کیا ہے آپ کسی نہ کسی چیز کو چھوڑتے ہیں آپ کسی نہ کسی چیز کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پر اب یہاں پر کیا ہے جانور ہے جانور خرید کے لے کے آتے ہیں آپ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں آپ اس کی خدمت کرتے ہیں پھر جب آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جانور کے ساتھ محبت بھی پھر اس کے ساتھ انس بھی لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کا قرب چاہیے لہذا میں اس کو قربان کر رہا ہوں یہ ہے قربانی اب اس کا حکم کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من كان له سعى فلم يضحي جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی مالی طور پر فراخی دے وسعت دے اس میں ہمت ہے طاقت ہے وہ قربانی کر سکتا ہے پھر وہ قربانی نہیں کرتا فلا يقربن مصلانا وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے آپ دیکھیے رحمت اللہ عالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید سنا دی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک مولوی صاحب ہیں انہوں نے عید گاہ میں عید پڑھانی ہے تو وہ کہہ کہ ہماری عید گاہ کے قریب کوئی بندہ نہ آئے یہ بات نہیں ہے یہ وہ ذات پاک ہیں کہ جو آسمان کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے جن کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے جن کی شان اللہ نے بڑی نرالی بنائی ہے وہ کیا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جس بندے میں طاقت ہے اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مسلانہ وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آنے پائے آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ کس کو کہتے ہیں ہمارے گھر نہ آنا کوئی ضرورت نہیں آپ کو ہمارے گھر آنے کی میں آپ کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا آپ اسے دور ہو جاؤ کس کو کہتے ہیں جس سے نفرت ہوتی ہے جس نے دکھ دیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کی طاقت اور ہمت رکھنے والا شخص قربانی نہ کر کے نبی پاسم کو دکھ دے رہا ہے اور آپ اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے دور رہے ہم سے اس قدر اہمیت ہے قربانی کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا ماہی الاضاہی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیزیں ہیں آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ ان کی سنت ہے اب اس کا نصاب زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے یہ بھی یاد رہے چلتے چلتے یہ بات بھی سمجھ لیجئے زکات والا نصاب اس کا نہیں ہے زکوت کے حکم احکام الگ ہیں قربانی کے حکم احکام الگ ہیں ایک بندے میں طاقت ہے کہ وہ پندرہ بیس ہزار کا بکرا خرید سکتا ہے جانور خرید سکتا ہے خریدے یہ صاحب نصاب میں آ جائے گا قربانی کے نصاب میں یہ شخص آ گیا ہے اتنی طاقت نہیں ہے حصہ ڈال سکتا ہے آٹھ ہزار دس ہزار جتنا بھی ہو اور یہ ڈال کے قربانی کر سکتا ہے یہ صاحب نصاب شخص ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے زکات والا نصاب نہیں دیکھنا کہ جب زکات فرض ہوگی اتنے پیسوں پر تب جا کے جناب قربانی ہوگی نہیں قربانی کا معاملہ الگ ہے اور زکات کا معاملہ بالکل الگ ہے تو یہ ہے قربانی کا حکم اور اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر وہ انشاءاللہ یہ دو باتیں ہی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہیں اور اس کی اصل روح کیا ہے وہ بھی جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ و تعالیٰ کو تمہارے ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اور واقعی ایسا ہے گوشت ہم لوگ کھا جاتے ہیں غریبوں کو کھلا دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیتے ہیں ذخیرہ کر لیتے ہیں کئی دن تک کھاتے رہتے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہی رہ جاتا ہے خون زمین پہ بہ جاتا ہے جانور کے پورے جسم میں سے کوئی چیز بھی اللہ نے سچ کہا نہیں پہنچتی اللہ تعالیٰ کو یا اللہ جی آپ کو کیا پہنچتا ہے تو میں لکو من کم اللہ تعالیٰ کو تمہارا تکوا پہنچتا ہے یہ بندہ کس نیت سے قربانی کر رہا ہے اس کا ارادہ کیا ہے کیا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے کیا رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے یا کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یہ میرے عزیز و مطلوب ہے یہ چیز ہے مقصود اور اس میں آپ دیکھیں آپ سب نے غور کرنا ان باتوں پر سچی بات ہے یہ باتیں میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہم سب کے لیے بڑی اہمیت کی حامل باتیں ہیں ہمیں تعلیم کیا ہے جانور ہے اس کو قربانی کے لیے ہم نے خریدنا ہے اس میں یہ یہ شرائط پائی جائیں سید علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب جانور خریدنے جائیں نا تو اس کی آنکھوں کو اور اس کے کانوں کو اچھی طرح چیک کریں اور آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم کوئی ایسا جانور ذبح کریں کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو یا اس کے کان میں سوراخ ہو یا آگے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے اس کے کان کے اندر کوئی عذر ہو عیب ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کون سے جانوروں کی قربانی لگتی ہے تو ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ چار قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوگی العورا بین عورا کانا جانور جس کا کانا بن بالکل واضح ہے مریتی بین نا اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہے پتہ چل رہا ہے یہ جانور بیمار ہے ٹھیک ہے اور اس کی بیماری بالکل واضح ہے اسی طرح فرمایا وہ جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے اور ایسا جانور وتی بئی کا سروہا ایسا جانور جو بالکل دبلا پتلا سا ہے اور اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں یعنی گوشت ہڈیوں پر ہے ہی نہیں تو یہ چار قسم کے جانوروں کی اللہ کے نبی نے قربانی سے منع کر دیا اب ہم جب جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے ہم اچھی طرح دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں لنگڑا نہ ہو کان میں نقص عیب نہ ہو آنکھ میں نقص عیب نہ ہو سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو یہ لاغر کمزور نہ ہو اس کو کوئی بیماری نہ ہو یہ ساری چیزیں ہم چیک کرتے ہیں حالانکہ ہم نے قربانی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو دینی ہے اور ہم سب کا اس بات پر یقین ہے کہ اگر جانور میں ان میں سے کوئی عیب ہوگا تو وہ جانور قربانی کے لیے نہیں لگے گا اب ہم دیکھ لیں جانور کو کیا ہمیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے کون اللہ سبحانہ ہوا تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کیا میرے اس بندے میں تو کوئی عیب نہیں ہے جانور میں عیب ہے تو میں اور آپ چھوڑ آتے ہیں بھائی یہ نہیں لگے گا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا اصل تو میں اور آپ مقصود ہے نا کہ ان کی اصلاح ہو یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں یہ گناہوں سے بچ جائیں یہ متقی بن جائیں اللہ ان کو تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے اور تقوی کیا ہے سگی رہا و کبھی رہا آپ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں یہ تقوی ہے تو میرے پیارے بھائیوں میرے محترم بزرگوں ہمیں اپنی زندگیوں پر نظر دوڑانی چاہیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے ہم کیوں جہنم کی آگ کو اپنے گناہوں کی صورت میں اتنا ایندھن فراہم کر رہے ہیں تو آئیے ان ایام کی بدولت اور ان قربانیوں کی بدولت ہم اپنے آپ کو بچائیں جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کی کوشش کریں پھر قربانی کے معاملات میں ایک امر یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سب سے بہترین عمل دس دل حج کو وہ ہے قربانی کا اور وہ کیسے ہوگا آپ نے فرمایا ان ان اول ما نبدا به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع عید کے دن ہم عیدگاہ میں پہنچیں گے سب سے پہلے نماز ادا کریں گے اللہ کا حق ادا کریں گے اس کے بعد واپس پلٹیں گے اور قربانی کریں گے اور پھر اس دن آپ نے قربانی کے جانور کے گوشت سے اس دن کے کھانے کا آغاز کرنا ہے کوشش کریں روزہ نہیں ہے بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ روزہ ہے اس دن عید سے پہلے نہیں روزہ نہیں ہے کیونکہ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا یہ ایام کھانے پینے کے ہیں نبی باسر نے فرمایا ایام تشریق کلوہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ یہ جتنے بھی ایام ہیں نا دس حج گیارہ بارہ تیرہ یہ کھانے پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں حاجیوں کو بھی تعلیم ہے کوئی بارہ ضلع شام کو مینا سے آنا چاہتا ہے تو آ جائے تیرہ کی شام تک رکنا چاہتا ہے تو بے شک رک جائے تو یہ کھانے پینے کے دن تو روزہ نہیں ہے سنت کیا ہے آپ عید کی نماز کے بعد جانور قربانی کر لینے کے بعد اس جانور کے گوشت سے اپنے اس دن کے کھانے کا آغاز کریں اس کے بعد ایک امر یہ بھی ہے میرے عزیزوں کہ آپ قربانی کے لیے اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان کر سکتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں اللہ کے نبی وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم لوگ ایک آدمی اپنے پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کر دیتا یا اللہ یہ میری طرف سے بھی اور میرے تمام گھر والوں کی طرف سے بھی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے بعد دوسری بات ہے کہ آٹھ قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے گائے بیل اونٹ اونٹنی بکرا بکری اسی طرح سے چھترا اور دمبا یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہوگی اور ان کے لیے مین شرط جو اللہ کے نے بتائی وہ ہے لا تذبح الا مسنہ تم نے ذبح نہیں کرنا مگر دو دانت کا جانور دو دانت کا جانور ہی ذبح کرنا ہے کم از کم بعض لوگ احباب ساتھی بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر وہ چوگا ہو کوئی حرج نہیں چھگا ہو جائے کوئی حرج نہیں کم از کم دو دانت کا ہو اور یہ تمام جانوروں کے لیے پھر آگے فرمایا اللہ علیکم ہاں اگر تمہیں دقت ہو مشکل ہو گئی ہے جانور مل نہیں رہا یا ملتا تو ہے مہنگا بہت ہے دو دانت کا جانور پھر فرمایا من الضأن پھر بھیڑ کی نسل سے کھیرا کر سکتے ہیں اونٹ کی نسل سے نہیں گائے نہیں بکرا بھی نہیں بھیڑ کی نسل سے آپ کھیرا جانور وہ کر سکتے ہیں اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے ذکر فرمایا اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں اور بہترین قول اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کی عمر کم از کم ایک سال ہونی چاہیے تو میرے عزیزوں اس حدیث مبارک سے میں بات واضح طور پر پتہ چل گئی تو دانت کے جانور کی ہی کوشش کریں خریداریاں جاری ہیں دو دانت کا جانور خریدیں اور پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ کسی کو اپنی طرف سے وکیل بھی بنا سکتے ہیں یعنی کسی کو ذمہ داری دے سکتے ہیں بھائی میں نے جانور خریدنا ہے میرے پاس وقت نہیں آپ ذرا جا کے جانور خرید دو خرید لاتا ہے آپ کہتے ہیں یار اس کو ذبح بھی کر دو آپ اس کا گوشت بھی تقسیم کر دو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر سو اونٹ اپنی طرف سے ذبح کرنے کی سنت جاری فرمائی سو اونٹ ذبح کیے تریسٹھ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے باقی جو سینتیس تھے ان کے بارے میں آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا اے علی یہ سینتیس جانور آپ ذبح کرو اور ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت بھی تقسیم کرو تو نبی پاک اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی طرف سے وکیل مقرر کر دیا ان کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ میری طرف سے یہ جانور ذبح کریں اور ایک اور سے آبی جن کو نبی کریم نے ایک دینار دیا اور کہا جاؤ جانور خرید کے لاؤ وہ گئے تو انہوں نے جا کر جانور خریدا ایک نہیں بلکہ دو خرید لی بکریاں اب کیا کیا ایک بکری کو فروخت کیا اور ایک بکری لے آئے سبحان اللہ ایسے زبردست تاجر دینار بھی لا کے اللہ کے نبی وسلم کو دے دیا اور بکری بھی دے دیجیے آپ نے بکری منگوائی تھی یہ دینار بھی لے لیں بکری بھی لے لیں نبی باسر ان کے لیے دعا کی یا اللہ ان کو برکت دے اور صحابہ کے نام بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی وسلم کی دعا کی قبولیت تھی کہ اگر وہ صحابی مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے نا تو اللہ اس کو بھی سونا بنا دیتا اللہ نے اتنی ان کے اللہ کے نبی وسلم کی دعا اللہ نے قبول فرمائی تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کسی کو ذمہ داری دے سکتے ہیں اس کے بعد اگلی بات ہے میرے عزیز قربانی کے گوشت کی تقسیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فقل منہا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی دو جو نہیں کرتا اس کو بھی دو ایک شخص سوال کر لیتا ہے جی مجھے قربانی کا گوشت دے دیں آپ دیں اس کو ایک نہیں کرتا اس کو بھی دیں آپ کو پتا ہے کہ اس نے قربانی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال منع کر دیا کہ بھئی تین دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت ذخیرہ نہ رکھے کیونکہ اس سال حالات ذرا ٹائٹ تھے کھانے پینے کے معاملات اور قحط کی صورتحال تھی اگلا سال ہوا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پچھلے سال منع کیا تھا لیکن اب کلو وہ کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ کرو اس سے ہمیں پتا چلا کھا بھی سکتے ہیں کھلائیں گے بھی مستحق لوگوں کو رشتہ داروں کو اور پھر اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں کئی دن بعد تک بھی ہم کھا سکتے ہیں تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے قربانی کے حوالے سے گوشت کے حوالے سے کہ قربانی کے جانور کی کوئی چیز ہم فروخت نہیں کر سکتے نہ اس کا گوشت نہ اس کی کھال نہ اس کی کوئی اور چیز ٹھیک ہے جو چیز ہماری ضرورت کی ہو مثلا کھال ہم سمجھتے ہیں مجھے ضرورت ہے میں اس کا مسلح بنا لیتا ہوں چٹائی بنا لیں ارے چلو مجھے ضرورت نہیں میں صدقہ کر دیتا ہوں صدقہ کر دیں کسی اور بھائی کو ضرورت ہے آپ اس کو دے دیں آپ اس کو فروخت نہیں کرنا اور کسائی کو آپ نے اجرت میں اس گوشت اور کھال وغیرہ یعنی جانور کا کوئی عزم اس کو نہیں دینا اجرت میں ویسے لے جانا چاہتا ہے یا آپ دینا چاہتے ہیں لیکن اس کی اجرت الگ سے طے کریں کہ جناب آپ کو میں یہ اجرت دوں گا لیکن جانور کی کوئی چیز آپ نے بطور اجرت قصائی کو نہیں دینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے اور اس حوالے سے آخری بات جو اس وقت میرے ذہن میں وہ یہ کہ آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے کوشش کریں اپنے ہاتھ سے ذبح کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کرتے ہیں ٹھیک ہے اور تعلیم یہ دی ہے ادا دبہ تم فحسن جب تم جانور کو ذبح کرو نا تو اس کو ذبح کرنے میں بھی اس پر احسان کرو اس سے پہلے آپ نے فرمایا ان اللہ الاحسان اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنے کو فرض کر دیا ہے آپ نے فرمایا اذا قتلتم فاحسن القتل جب تم نے قصاص میں کسی بندے کو قتل کرنا ہے نا تو احسان کے ساتھ قتل کرو شریعت نے یہ حد رکھی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو اذیتیں دے دے کر مارو یا اس قسم کا اور جناب بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے القلب انسانیت کی وہ ہمدردی نہیں کرتے اور انسان کی بے حرمتی کرتے اس کی اجازت نہیں جانور کو ذبح کرنا ہے تو فرمایا اس کو بھی راحت و آرام پہنچانا ہے وہ کیسے آپ نے فرمایا ایک مرتبہ آپ جانور ذبح کرنے لگے تو امی جان ہماری سید عائشہ رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں چھری لے کر آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا عائشہ جاؤ شہادی اس چھری کو پتھر کے ساتھ تیز کر کے لے کے آؤ اور اپنی امت کو بھی آپ نے تعلیم دی چھری تیز رکھو اور تیز چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرو اور اس کو نہ دو کیونکہ جو چھری تیز نہیں ہوگی نا آپ اس کے گلے پر پھیرتے چلے جائیں گے اور اس کو کئی مرتبہ آپ ذبح کر بیٹھیں گے اذیت دیں گے امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی تفصیل میں لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری ذبح نہیں کرنی چاہیے اور جانور کو گھسیٹ کے بھی نہیں لے کے آنا چاہیے اور ایک جانور آپ نے ذبح کیا ہوا ہے اس کے سامنے دوسرا جانور بھی نہ لے کے آئے کتنی احتیاط ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں ان چیزوں میں بے احتیاطی ہوتی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے یہ بعض وہ اہم اعمال ہیں کہ جو ہمیں بجا لانے چاہیے قربانی کے متعلق کا بعض امور ہیں یہ بعض مسائل ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان گزرتے ایام کو اپنے لیے غنیمت بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے جو اعمال کیے ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مزید نیک اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں جانوروں کی صورت میں پیش کریں تو اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہم سب کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا دے ابھی ہم نے جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو آپ سب سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا بیٹھنا اللہ خالص اپنی رضا کے لیے کر کے قبول فرما لے ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا دے آمین یا رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین جی۔ یہ بھائی جان نے سوال کیا اچھا سوال ہے آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوال ہو تو ضرور کریں اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں بات نہیں ہوتی سوال کرنے پر ذہن میں بات آ جاتی ہے تو بھائی جان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو کیا وہ بھی نوزل حج کا روزہ رکھیں گے نہیں حاجیوں کو رخصت ہے کیونکہ حاجی نو ذلحج کو عرفات کے میدان میں ہوں گے اور ان کا وہ دن مصروف دنوں میں سے ایک ہے بلکہ اصل حج ہے ہی وہ نبی پاسم کا فرمان الحج عرفہ جو بندہ عرفات میں پہنچ جاتا ہے نا اس کا حج ہو جاتا ہے تو اس لیے ان کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ نو ذی الحج کا روزہ نہیں رکھیں گے جی کسی اور بھائی کا سوال ہو کسی بزرگ کا کوئی سوال ہو ہاں جی جی جی ٹھیک ہے جی ہاں ہم کس دن کا روزہ رکھیں گے جس دن حاجی وفات میں ہوں گے اس دن یا کہ جس دن ہمارے یہاں نو ذی الحج ہوگی جس دن ہمارے ہاں نو الحج ہوگی اس دن ہم روزہ رکھیں گے کیونکہ نبی وسلم کا فرمان ہے سومو لرؤیتکم کم تم نے اپنی رویت کے مطابق روزہ رکھنا ہے ہمارا اتوار کو آتا ہے ٹھیک ہے عید سے ایک دن پہلے والا دن جی ہر علاقے کی رویت الگ الگ ہے نا اب مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں بھی عید ہمارے ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا رکھا ہے چاند کی اللہ نے کہا منزلیں بنائی ہیں میں نے قدرنا منازل قرآن پاک میں سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا چاند کی ہم نے منزلیں طے کی ہیں تو اب ایک منزل وہ طے کرتا ہے مثلا سعودی عرب میں نظر آ جاتا ہے یہاں نظر نہیں آتا دوسری منزل کے موقع پر وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے تو اس لیے ہمارے ہم اپنا اعتبار کریں گے وہ اپنا اعتبار اللہ آپ کو برکت دے حدیث میں عرفہ کے بھی الفاظ ہیں اور یوم التاسے کے بھی الفاظ ہیں نوز الحج کے بھی الفاظ ہیں ٹھیک ہے تو عرفہ چونکہ وہیں ہوتا ہے صرف اور وہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے پابندی ہے باقی پورے ملک کے لوگ تو وہ رکھیں گے تو اسی طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم ان کی موافقت کسی صورت میں کر نہیں سکتے کیوں اس وقت میں دنیا کے اندر ایسے خطے بھی ہیں کہ وہاں پر رات ہوتی ہے تو اس لیے اپنی اپنی رویت کے مطابق ہم نے روزہ رکھنا ہے وہاں کی رویت کے مطابق نہیں جزاکم اللہ خیر جی سوال ہے کہ قربانی کے جانور کا خسی ہونا ضروری ہے یا کہ نہیں نہیں خسی ہونا ضروری نہیں ہے البتہ خسی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو مینڈے کیے ان کے بارے میں احادیث میں موجود ہے بڑے بڑے سینگوں والے اور بڑے مضبوط جسم والے اور دونوں ہی خسی تھے جو خسی جانور کی قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی ہے ٹھیک ہے اور خصی جانور نہ بھی ہو پھر بھی قربانی ہو جائے گی اور اس کو لازمی بھی نہیں قرار دینا کہ خصی جانور کی ہی قربانی کرنی ہے یہ ایک رخصت ہے خصی جانور مل جائے اچھا آپ کو پسند آ جاتا ہے آپ اس کی قربانی کر دیں ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت